سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے ہزار درد ہو ذکر امام ہوتا رہے سلام ہوتا رہے سلام ہوتا رہے سلام ہوتا رہے فاطمہ کے چین کو نبی کے نور این کو نبی کے نور این کو فاطمہ کے چین کو نبی کے نور این کو فاطمہ کے چین کو نبی کے نور این کو خدا حسین کو سلام تو کہو تو کہو سلام علیکہ یا با عبداللہ سلام علیکہ یا با عبداللہ سلام علیکہ یا با عبداللہ سلام علیکہ یا با عبداللہ سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے رہے سلام ہوتا رہے مولانا حسین مولانا مولانا حسین ہاں، زمانہ ہے تمہارا حسین کہتی ہے ہر قوم ہمارا حسین پوجتا ہر سنت ہے نارا حسین ٹوٹے دلوں کا ہے سہارا حسین مولا تیرا نام سدا زندہ رہے گا تیرا کام زندہ رہے گا ہم رہے نہ رہے یہ سدا زندہ رہے سلام علیکہ یا با عبداللہ سلام علیکہ یا با عبداللہ سلام مولا حسین علی مرحبا مرحبا صد مرحبا صد مرحبا ظلم کے طوفان سے لڑتا رہا کٹ کے بھی سر آپ کا رہا مولا صدا تیری ازاداری رہے گی مولا تیرے سے وفاداری رہے گی ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے سلام علیکہ یا با عبداللہ سلام علیکہ یا با عبداللہ مولا حسین مولا ہمارا سلام دو مولا حسین مولا ہماری صدا سنو مولا حسین مولا ہمارا سلام دو مولا حسین مولا ہماری صدا سنو مولانا حسین حسین مولانا مولانا حسین ہاں، آپ کا مولا جو ہزادار ہے آپ کے گھر کا وہ وفادار ہے آپ کی چاہت کا طلب گار ہے مجلس ماتم سے اسے پیار ہے مولا غلاموں میں میرا نام بھی لکھ دو نام جو نوکر کا ہے وہ کام بھی لکھ دو ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے سلام علیکہ یا با عبداللہ سلام علیکہ یا با عبداللہ سلام حسین مولا سلام حسین سلام حسین مولا سلام حسین سلام حسین مولا سلام حسین سلام حسین مولا سلام حسین بولانا فین حسین مولانا بولانا فین حسین کھا رہا ہے میٹھا ہے مدینہ میرا رہتے جہاں سہنے نبی مصطفیٰ جس نے دیا ہم کو یہ دین خدا اور نواسا بنا اس کی بقا آؤ چلو گھر وہ بلا تم کو دکھائے آج بھی آتی ہے بہتر کی سدا ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے سلام یا عبداللہ یا مولا حسین مولا ہمارا سلام سلامت مولا حسین مولا ہماری صدا سنو مولا حسین مولا ہمارا سلام سلامت مولا حسین مولا ہماری صدا سنو مولانا حسین حسین مولانا حسین مولانا حسین حسین رہ کے و سلامت رہو مولا کے پیغام کو جاری رکھو محبت کی حفاظت کرو دل کو یوں ہی دل سے ملاتے رہو مولا کا تم آخری سجدہ نہ بھلانا ماتمی بچوں کو نمازی بھی بنانا ہم رہے نہ رہے یہ زندہ رہے سلام علیکہ یا تمام ہوتا رہے سلام ہوتا رہے سلام ہوتا رہے سلام ہوتا رہے سلام مولا سلام کرے نبی علی و حسن فاطمہ سلام کرے حسین مولا کی عظمت بیان کیسے ہو حسین وہ ہے جسے لبری حسین سلام حسین شاہ اے جان مدینہ اے ناز مولا اے روتی سے سکتی ہے دنیا ہے ہر ہر آنکھ لمحہ ہم سے چھلکتی ہے دل دل سے ملا دے ذہنوں کو سجا دے پھولوں کو کھلا دے کانٹوں کو ہٹا دے اللہ کے وسیلے احمد کے نواسے حیدر کے ستارے زہرا کے دلارے اور آقا ہمارے سلام حسین سلام حسین سلام حسین آؤ ازادار کرو ماتم سر پر کرو حسین حسین حسین حسین ماتم عباس کرو ماتم اکبر کرو حسین حسین حسین حسین والی سکینہ کا کبیر ماتم اثر کرو سکینہ کا کبیر ماتم اثر کرو زینب کلثوم کا غم ماتم چادر کرو شاہ سلام نلے شاہ سلام نلے سلام میرے سلامات سلام کر سلام سلام اصغر آئے دلا کر سلام سلام سلام بکل سم سلام پیاسی سکینہ سلام کا سکین سکین سلام یو میرے مولا سلام دلوں کا ہے سہارا حسین مولا تیرا نام سدا زندہ رہے گا مولا تیرا کام سدا زندہ رہے گا ہم رہے نہ رہے یہ زندہ رہے سلام علیکہ کا یا با عبد اللہ سلام علیکہ کا یا با عبد اللہ سلام مولا سلام مولا سلام سولا